بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پورا صف باندھے کر گویا وہ عمارت ہیں رانگا پلائی سسے پلائی دیوار